اور وہ جو آمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا انعام انہین بھرپور دے گا اور ظلم اللہ کو نہ ابھاتے